آج کے سبق میں آپ سورت الضحا کی مشق کر رہے ہیں آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت پر کر کے پڑھیں گے یہاں وقت کی صورت میں بھی ہم ہا پڑھیں گے اور وصل کی صورت میں بھی ہا ہی رہے گا والضحى والليل وی سجى والليل وی سجى والليل وی سجى والليل میں سجى ما ودعك ربك ما را پور پڑیں گے اوپر زبر ہے ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلا وما قلا قاف کو ہوگا نام باریک وما وما قلا قلا وللآخرة وللآخرة را کو ہوگا اوپر زبر ہے وللآخرة وللآخرة خير لك خير لك را کے اوپر دو پیش تنوین ہے بعد میں لام ہے یہاں ادغام بغیر غنہ ہوگا خیر لك خیر لك من الاولى من الاولى اب یہاں وقت کی صورت میں لا الف کے برابر آواز رہے گی لمبا نہیں کریں گے من الا یہ غلط ہے مینل الا مینل الا والا يعطيك کا رب کیا پور والا صوف ربو ربك ولسوف يعطيك ربك فترضى فترضى تباريك رابر ضادبر فترضى فترضى فترضى نہیں پڑھنا جیسے آپ پہلے یہ سیکھ چکے ہیں کہ ضاد ہے عربی میں ضاد نہیں ہے فترضى فترضى ألم يجدك الم میم پر اظہار ہوگا دال کی سفت خلخلا علم دیکھا جی دیکھا یتیما فآوا یتیما یتی یتیما یہاں اقفا کریں گے یتیما فآوا یتیما ماں ووجدك ووجدك ووجدك ووجدك ضالا ضالا یہ مد لازم ہے یہاں علی مدہ کے بعد شد آ گیا لہذا یہاں بڑا مد ہوگا آپ تین الف کے برابر اس کو لازمی طور پر لمبا کریں گے بہت کو پر پڑیں گے ضالا فهدى ضالا فهدى لام کے اوپر دو زبر تنوین ہے بعد میں فا ہے یا اخفا بھی ہوگا ووجدك ووجدك ووجدك ووجدك عائلا فأغنى عائلا فأغنى مد متصل ہے پانچ حرکات اس کو لازمی طور پر طویل کریں گے تنوین کے بعد فا ہے اخفا ہوگا عائلا فأغنى فأما اليتيم فأما اليتيم نیم مشدد ہے غنہ کریں گے فأما اليتيم فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر قوف پر صفت قلقلہ ادا ہوگی را ساکن ہے پہلے زبر ہے را پر ہوگا فلا تقهر فلا تقهر وأما السائل وأما السائل نیم مشدد ہے غنہ کریں گے یہاں مد متصل ہے پانچ حرکات طویل کریں گے وَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا السَّائِلَ فلا تنہر فلا تنہر یہاں نون ساکن کے بعد ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے لہذا یہاں اظہار حلقی ہوگا را پر پڑا جائے گا اس لیے کہ پہلے زبر ہے فلا تنہر فلا تنہر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وَأَمَّا میم مشدد ہے غنہ کریں گے را پر زبر ہے پر ہوگی رَبِّكَ میں حد اب آپ توجہ کے ساتھ مجھ سے سن لیں بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم